زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں اس فکر میں گنچے زرد ہوئے اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں آئین گلستان کیا ہوگا دستور بہارا کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں محترم اور مکرم حضرات کابر علماء کرام میرے مجاہد ساتھیوں اور گجرا والا کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے تو میں یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری فقیر اللہ صاحب کو مبارکباد دوں گا اور ان کے بعد حضرت مولانا حافظ ابراہیم خلیل صاحب کو جنہوں نے اس فحاشی بے حیائی انٹرنیٹ اور کیبل نیٹ ورک کے زمانے میں قرآن پاک کی شمع کو روشن رکھا الحمدو سے شروع کیا اور بنناس تک لوگوں کو سمجھایا کہ رب کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے کیا سمجھا رہا ہے اور کیا دینا چاہتا ہے کیا بتا رہا ہے اور کیا سجھانا چاہتا ہے قرآن جو عربی کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا اس کو آپ کے سامنے اردو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ انہوں نے پیش کیا اور یہ عمل ان کے لیے انشاءاللہ اللہ قیامت تک صدقہ جاریہ بن کے چلے گا میرے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جب سے میں رہا ہوا ہوں پہلی بار مجھے ایک جلسہ سننے کی توفیق ملی ایسا موقع کم ملتا ہے کہ کسی جلسے میں اتنی لمبی شرکت ہوتی ہو تو یہ گجرا والا والوں کے اخلاص کی برکت ہے کہ آج اپنے کئی اکابر استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی دامت برکاتہم کا بیان سنا اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب کا بیان سنا بہت خوبصورت نعتیں نظمیں سنی اور ایک ایمانی محفل آپ حضرات کے ساتھ نصیب ہوئی مجلس میں ہماری مسلمان خواتین مائیں بہنیں بھی شریک ہیں اور آپ حضرات جو سامنے اور دائیں بائیں موجود ہیں وہ بھی جہاد کے جذبے سے سرشار کچھ حالات اور احوال سننا چاہتے ہوں گے وقت کافی ہو چکا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو جلدی فارغ کر دیا جائے تاکہ آپ کے معمولات میں کوئی حرج نہ ہو کوئی فرق نہ آئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے فقی محدث امام مجاہد گزرے ہیں ایک سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ایک سال جہاد کی سعادت حاصل کرتے تھے بڑھاپے کے باوجود ترسوس جیسے ٹھنڈے علاقے کے بارڈر پہ جا کے رباط اور پہرے داری کی فضیلت حاصل کرتے تھے وہ اس رات تک پہنچ چکے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے دنیا میں سب سے بڑی اونچی نعمت ایمان ہے اور اسلام اور ایمان کا سب سے اونچا درجہ جہاد ہے اور جہاد کی سب سے اونچی چوٹی اسلامی سرحدوں اور مجاہدین کی پہرے داری ہے اس لیے جب بھی حدیث پڑھانے بیٹھتے فقہ پڑھانے بیٹھتے قال اللہ و رسول کی آواز بلند کرتے دل ان محاذوں میں جا کے اٹک جاتا تھا جہاں نبوت کا خون گرا ہوا قیامت تک مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے رہا ہے ہمیشہ ہنستے مسکراتے جہاد کی دعوت دیتے ایک بار کسی نے کہا کہ چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے چہرے کے اوپر بہت غم کے آثار ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی ہر وقت غم کی حالت میں ہیں تو انہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے تھے جس جن اشعار کا مزاج آج ہماری امت مسلمہ بنی ہوئی ہے انہوں نے فرمایا کئی پل کرار مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی کئی پل و کئی فیا مسلم مسلمان کو کیسے قرار آئے گا اور کیسے وہ خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے ول العدو المعتدی جبکہ ہماری مسلمان بیٹیاں ایک ظالم دشمن کے قبضے میں اور اس کی قید میں ہیں کئی فل قرار و کئی فیحد مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی الضاربات خدودهن برنت والدائیات نبیهن محمدی والقائلات اذا خشین فضیحتا جہد المقالت لیتنا لم لدی وہ اپنے اپنے آپ کو پیٹتی ہیں اور اپنے نبی حضرت محمد کو پکارتی ہیں کہ اے آقا مدنی اگر آپ موجود ہوتے ہماری عزت پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی تھی اور پھر جب ان پر غلیظ جہاز بڑھتے ہیں تو وہ رو رو کے کہتی ہیں لئی تنا لم لو ندی ہائے کاش ہم پیدا نہ ہوئی ہوتی کاش ہم نے دنیا میں جنم نہ لیا ہوتا کہ ایک مسلمان بیٹی کلیما پڑھنے والی بیٹی حضرت محمد عربی کی امتی بیٹی اما عائشہ کی بیٹی اما فاطمہ کی بیٹی اما صفیہ اور اما خولا جیسی بہادر خاتون کی بیٹیاں کافروں کے ہاتھ میں دلیل اور رسوا ہوتی رہے اور مسلمان ہنستے رہے مسلمان کھیلتے رہے یہ کس طرح سے گوارا ہو سکتا ہے ان کے چہروں پر سے مسکراہٹ اڑ گئی تھی ان کے دلوں کا چین نکل چکا تھا مگر آج پندرہویں صدی کا نوجوان ہے جس کی ہزاروں بیٹیاں کافروں کی قید میں ہیں جن کے ہزاروں مسلمان بیٹے کوٹا نامو بے سے لے کے شبر خان کی جیلوں میں سسک رہے ہیں سری نگر سے لے کے دلی کی جیلوں میں ان کی داڑیوں پر پیشاب کیا جا رہا ہے جن کے چہروں کو داغا جا رہا ہے مگر مسلمان انٹرنیٹ کلب میں بیٹھ کر اور دیکھ رہا ہے سینما کی اسکرین پر عورتوں کی رانے دیکھ کر خوش ہوتا ہے چلتے پھرتے اپنی مسلمان بہنوں پر سیٹیاں بجاتا ہے کاش اسے مدینہ یاد ہوتا کہاں اسے مکہ یاد ہوتا کہاں اسے بٹر یاد ہوتا کہاں اسے عہد یاد ہوتا کہاں خندق و خیبر یاد ہوتے کہاں اسے تبوک اور موتا کی گرمی یاد ہوتی کاش اسے یاد ہوتے کاش اسے اندرس کا ساحل یاد ہوتا رب کعبہ کی قسم کوئی نوجوان ٹی وی نہ دیکھتا کوئی نوجوان سینما میں نہ جاتا کوئی نوجوان لڑکیوں کو نہ چھیڑتا کوئی نوجوان اس میں مبتلا نہ ہوتا ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہر ایک کے ہاتھ میں کراچن ہوتی پسٹل ہوتا گرنیڈ ہوتا کندھے پہ راکٹ ہوتا اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتا کہ ہم کسی مشکل مرزا سورے کے نام نوالے نہیں ہم ایک بہادر نبی کے امتی ہے اس امت کو نہ تم کل مٹا سکے تھے نہ آج مٹا سکو گے میرے محترم بزرگوں آپ سے بھی چند باتیں عرض کروں گا اور گواہ بناؤں گا اپنے اللہ کو جو آسمان اول سے رات کے آخری پہر میں ہمیں پکارتا ہے اور ہم اسے جواب دینے کی بجائے بے حیائی کی طبیعت چادروں میں لیٹے رہتے ہیں جتنے ہمارے لیے شہادت کے دروازے کھولے مگر ہم نے بے غیرتی کی زندگی کو اختیار کیا جتنے ہمارے لیے عزت اور سرفرازی کے رستے کھولے مگر ہم گمراہیوں کی طرف چل پڑے جس نے ہماری طرف ہمارے لیے آخرت کی کشادگی کو کھولا مگر ہم دنیا کی تنگیوں میں مگن ہو گئے میں اس رب کو گواہ بنا کے آپ سے بھی چند باتیں کروں گا لیکن اس وقت میں خطاب اپنی بات ان کافروں سے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری خاموشی ہماری ظاہری بے بسی ہمارے اوپر مسلط بیٹھنے والوں کی مسلحت کوشی کو دیکھ کے جنہوں نے امت مسلمہ کی مایوسی کو دیکھ کے سمجھ لیا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دیں گے انہوں نے کہا ہم نے عمارت اسلامیہ افغانستان کو ختم کیا یہ قوم سوئی رہی ہم نے عراق پر بمباری کر کے سدام کی حکومت کو ختم کر دیا کربلا سے لے کر بغداد تک کے علاقے کو ایک بار پھر کر بلا بنا دیا یہ قوم سوئی رہی اب وہ فہرستیں دکھا رہے ہیں اپنے گلیز دانت نکال کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد شام کا نمبر ہوگا پھر فلسطین کا نمبر ہوگا پھر پاکستان کا نمبر ہوگا میں ان تعلیم کافروں سے کہتا ہوں بات کرنے سے پہلے دس مرتبہ سوچنا بات کرنے سے پہلے اپنے پاؤں اپنی بریکوں پر رکھنا اس لیے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تمہیں نہ افغانستان میں فتح ہوئی ہے تمہیں نہ عراق میں فتح ہوئے ہے افغانستان میں بھی تم مار کھا رہے ہو عراق میں بھی تم مرو گے عرب کے شہزادے مدینہ سے چل کے آتے تھے زبیر مدنی ہماری آنکھوں کے سامنے چل کے آیا افغانستان کی خاک میں اللہ شہادت کی دعا مانگتا رہا راستوں سے کھیلتا رہا گولیوں سے چلتا رہا ٹینکوں پہ توڑتا رہا شہادت نہیں ملی اڑ کے بوتنیا جا پہنچا نظمیں پڑھتا تھا نعتیں سناتا تھا نبی کے رسمیا اشار سناتا تھا حسام کی محفل گرم کرتا تھا پھر اسے رب نے بوسنیا کے حسین پہاڑوں پہ شہادت نصیب فرمائی مگر اب کسی صبح کو بوسنیا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں افغانستان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں انہیں اپنے پڑوس میں شکار مل چکا ہے انہیں اپنے پڑوس میں بغداد کے بارڈر پہ سب کچھ میسر آ رہا ہے تم نے یہ افغانستان میں ہارتی ہے تمہیں ڈیڑھ سال ہو گیا تم میرے امیر المومنین کا بال پیکا نہیں کر سکے تمہیں ڈیڑھ سال ہو گیا تم شیر اسامہ بن لادن کی ہوا کو نہیں پا سکے کہاں کا تمہارا ناسا کہاں کے تمہارے سیارے کہاں گئی تمہاری سوربینیں اور تم سے وہ متاثر ہوتے ہوں گے جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والے تمہیں پیشاب کے پترے کے برابر بھی نہیں سمجھتے تمہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے وہ ہماری قبریں کھودنے والوں جاؤ اپنی کپڑے کھودو اپنے کپن تیار کرو یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے اور اس کا ایک کتاب تمہاری آنکھیں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے ڈرتے ٹھرکتے کاپتے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے حوصلے مت بڑھاؤ ہماری مائیں آج بھی مجاہد جن رہی ہیں اور جنتی رہیں گی اس زمانے نے ابتدائی زمانے کی یادیں تازہ کی ہیں میری ان آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو میں الوداع بن نہایا میں صحابہ کے زمانے میں پڑھتا تھا جو میں سیر علام النبلا میں صحابہ کے ہاں دیکھتا تھا اگر اس زمانے میں ہماری وہ بہنیں پیدا ہوئی تھی جنہیں تاریخ نے خولا کا نام دیا تھا جس نے تیس کافروں کو واپس جہنم کیا تھا ہم آج اللہ کے حضور میں شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دھرتی نے بھی اس زمانے میں بھی ہماری ایک بہن چچنیا کی سرزمین زمین پہ پیدا ہوئی ماں باپ نے حکا نام رکھا تھا وہ خوبصورت خوبصورت بہن جب پچیس سال کی ہوئی اس نے جہاد کا سبق پڑھا دو رکعت نماز پڑھی نئے کپڑے پہنے اپنے آپ کو معطر کیا ٹرک میں بارود بھرا روسی فوج کی چھاونی میں گھسی اور جا کے اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑا دیا رب کے فرشتوں کے استقبال کے کے لیے اڑا دیا روسی جنرل سمیت ہزاروں چلے گئے محمد عربی نے جو مشن دیا تھا وہ کل خولا کی صورت میں زندہ تھا آج ہوا کی صورت میں زندہ ہے آج وہ مائیں موجود ہے جن کے چار بیٹے شہید ہو گئے ان سے پوچھو اما کیا حال ہے کہتی ہے رب کا شکر ہے مجھ گناہ گار کے گھر سے رب نے خریداری کی ہے وہ آیا میرے بیٹے خرید کے لے گیا مجھے اپنے بیٹوں سے خاص میں ملاقاتیں ہوتی ہے چند دن پہلے میں ایک ماں سے ملنے گیا ایک باپ سے ملنے گیا دو جوان بیٹے شہید ہو گئے میں سوچ رہا تھا انہیں جا کے قرآن کی آج سناؤں گا شہید کو مردہ نہ کہو میں انہیں قرآن کی آج سناؤں گا شہید کو مردہ گمان نہ کرو میں انہیں جا کے حدیثیں سناؤں گا انہیں تسلی دوں گا ایک کالی داڑھی والا شخص آیا مجھے گلے لگا کے کہتا ہے مبارک ہو میں شہید کا باپ ہوں بہت مزہ آ رہا ہے میرے رب نے دو بیٹے خرید لیے دو اور ہیں انہیں بھی لے جانا یہ بھی چلے جائے یہ بھی شہادت کی موت پالے جس قوم میں ایسے باپ موجود ہو ایسی ماں موجود میں نے کہا اما کا کیا حال ہے کہا اما نے دیکھا آپ کا مدنی آ رہے ہیں ایک طرف اس کا ایک بیٹا ہے دوسری طرف دوسرا بیٹا ہے خواب میں آپ مدنی کے ساتھ اپنے شہید بیٹوں کو دیکھ کے خوشی کے مارے راتوں کو سو نہیں سکتی ہے میں نے کہا واہ میرے رب کل اسلام زندہ تھا کھنسا کی شکل میں آج اسلام زندہ ہے اس عورت کی شکل میں اور دلیل کافروں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا دلیل کمینوں کو میں کی اولاد بندروں بندوں اور ہنسیوں کے بچوں تم قوم کا کتنے بگاڑ سکو گے جس قوم کی مائیں چودہ بچے دے کر فخر کرتی ہیں مسلمانوں مایوس نہ ہو رب کعبہ کی قسم اللہ ہمارے ساتھ ہے قرآن ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اپنے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے ہمارے پاس صحابہ کا کردار ہے ہمارے پاس امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے ہمارے پاس امام بخاری کی حدیث ہے ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی کی اکثریت ہے ہمارے پاس تارک زیاد کی چپا ہے ہمارے پاس شیخ الہند کی فکر ہے ہمیں گھبرانے اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اخباروں کے مضمون پڑھ کے مایوس ہونے والوں بغداد اور کندہار کی سکوت پر رونے والوں رونے کا وقت نہیں رلانے کا وقت ہے اپنی تاریخ کو یاد کرنے کا وقت ہے اگر ہم انگریز کے پالے ہوئے مرزا قادیانی کے ناؤز باللہ ماننے والے ہوتے ہمیں مٹایا جا سکتا تھا ہمیں ڈرایا جا سکتا تھا مگر ذرا چودہ صدیہ پیچھے مڑ کے اپنے نبی کو تو دیکھو کس حال میں بدر میں فدائی حملے کے لیے جا رہے ہیں تم فدائی حملے کے دلائی مانگتے ہو میرے نبی کے سارے فدائی حملے تھے بدر کے میدان میں آٹھ تلواریں کس طرح سے ایک ہزار تک تلواروں سے ٹکرانے جا رہی تھی دیکھو میرے آپا خود تلوار لے کے کھڑے ہیں جس نبی کا جس امت کے نبی تلوار اٹھاتی ہو اس امت کو نہیں مٹایا جا سکتا آؤ آ کے میدان میں چلو لاٹوں کے ٹکڑے پڑے ہیں ایک ہزار کافروں کی الغار ہے میرے نبی کو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا وہی کھڑے ہوئے ہیں اچار پڑ رہے ہیں صحابہ کو تیار کر رہے ہیں سچی کا دورہ پڑتا ہے گرتے ہیں پھر سنبھل کے کھڑے ہوتے ہیں نبی کے زخموں کو دیکھو مسلمانوں نبی کے زخموں کو دیکھو آج تم نے نبی کے زخم بلائے تم نے نبی کی تلوار بلائی تم نے نبی کے ہوٹوں پہ لگا ہوا وہ زخم بلا دیا تم نے نبی کے چہرے سے بہنے والا خون بلا دیا تم نے کافروں کی طرح انہیں کی شکل بنائی تم نے ان جیسے لباس پہنے وہ ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہماری قوم کو غارت کر دیا او والے نبی کے ہاتھ میں بیٹھ کرو او والے نبی کے خون کو یاد کرو او والے نبی کی قربانی کو یاد کرو سعد اپنے ربی کو دیکھو سیاد اپنے سکن کو دیکھو کس طرح سے زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے زیاد کہا جا رہا ہے اسی زخم لگے ہوئے ہیں خون بہ رہا ہے زیاد جا رہا ہے سارے دیکھ رہے ہیں زیاد کا منہ نبی کے پاؤں پہ پڑھا اپنی جان اللہ والا کے نوجوانوں کیا میں اور تم نبی کے قدموں پہ جان نہیں دے سکتے کس کافر ظالم کی ہمت ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھائے اگر ہم مسلمان ہوتے اگر ہم مجاہد ہوتے اگر ہم نبی کے امتی ہوتے اگر ہم جفا کش ہوتے اگر ہم جفا پیار ہوتے اگر ہم مضبوطی سے مضبوطی سے ڈٹنے والے ہوتے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا ہم بزدل ہوئے انہیں قوت مل گئی تم بہادری پہ آ جاؤ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ان کی جیب میں ان کی گرل فرینڈ کا فوٹو ہے تمہاری جیب میں رب کا قرآن ہے ان کی زبان پہ گانے ہیں تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ ہے تلاوت کلام پاک ہے ان کے دماغ میں خلافت بھری ہے تمہارے دماغ میں نور بھرا ہے ان کے دل میں خباست بھری ہے تمہارے دل میں اللہ بستا ہے تمہارا اور ان کا مقابلہ کیسے ہوگا وہ میں تو جہنم میں جاتے ہیں تم گرو تو فرشتے بھی زمین پہ آتے ہیں رب کی رحمت بھی تمہیں چومتی ہے تمہیں لیتی ہے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی کوئی برابری نہیں ہاں جب تم جہاد پر آؤ گے تب تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا اور آسمان کی مخلوق بھی زمین پر اتر آئے گی آپ حضرات نے مجاہدین کی طرف یہی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ بیچارے مارے کھائیں پابندیاں جھیلیں آپ کو خبریں چاہیے اخبارات چار دن خبریں بند ہو جائیں کہتے ہیں کہاں مر گئے مجاہد افغانستان میں فتح ہو چکی ہے کسی کو مانتے ہیں آپ لوگ ہو گئی فتح کرزئی کی حکومت ہے نا وہاں کرزئی صاحب تین دن پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے تیسرے دن درخواست لکھتا ہے کینڈلی جنرل مائر بہت ریسپیکٹ کے ساتھ کہتا I I want go to bathroom بہت درد ہے پیٹ میں میرے میں نے باتھ روم جانا ہے تین دن سے اندر بیٹھا ہوں کوئی کوئی مجھے کوئی گارڈ دیجیے تاکہ میں پیشاب کروں تو جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ mister situation is very danger آپ نہ جائیں آپ اپنی شلوار میں پیشاب فرما دیں بعد میں سلوا لیں گے نکل سکتا ہے بیچارہ کہیں وہاں طالبان کی پرچی چلتی ہے آج پندرہ صوبوں کہتے ہیں مجاہدین کہاں مر گئے افغانستان میں جاؤ طالبان موجود ہیں ہم لوگ سلام یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے لوگوں نے کہ وہاں لوگوں نے پگڑیاں اتار دی ہیں کسی نے پگڑی نہیں اتاری صاحب نے پگڑی باندھ دیا داڑیاں منڈوا دی ہیں لوگوں نے کسی نے نہیں مڈوائی دو چار خبیصوں کی فوٹو کھینچ کے انہوں نے لا کے دے دیے تو آپ خوش ہو گئے کہ جی وہ جبرن اسلام نافذ کیا تھا اس لیے ختم ہو گیا کوئی جبر نہیں سب اسی طرح ایمان پر قائم ہے اسلام پر قائم ہے دین پر قائم ہے اور انہی کی حکومت ہے انہی کی پتہ ہے وہاں سے تو نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بہانہ بنائے اور یہاں سے نکل کے جائے قید میں پڑے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ ان کی الحمد للہ منتیں کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے آپ کی اخبارات یہ خبریں نہیں لکھیں گی اس لیے کہ ان پر سنتر کا دن بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ لوگ تو معلومات کر سکتے ہیں نا اچھی طرح کشمیر میں پتہ ہو گئی ہے انڈیا کو ساڑھے چھ لاکھ آرمی دلیل ہو رہی ہے صبح شاہ عراق میں ان کو پتہ ہو گئی ہے کبھی ادھر سے پٹاخہ پھوٹتے ہیں کبھی ادھر سے اور کہتے ہیں ایک لمبی جنگ لڑنی ایک لمبا صحرا ہے ان کے قبرستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں میں جہاد کے ساتھ جو بے وفائی کا جذبہ ہے مسلمانوں نے جہاد کے ساتھ جو دوری اختیار کی ہوئی میں اس گلی میں کھڑا ہو جاؤں نا اس دروازے سے لے کے اس دروازے تک ایک ایک کنڈی کھٹکھٹاؤں چولی پھیلاؤں اور منت کروں کہ تمہارے بیٹے نکلیں گے جی آج کہتے ہیں بابا معاف کرو نہیں نکلیں اگلی جگہ جاؤں داڑھی والوں کے پاؤں پکڑوں نکلو گے نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی آخر کیا ہے مسلمانوں کا کس زندگی کی تلاش میں ان وہ اپنے کفر پر لڑنے کے لیے نکل آئے اور ہم اپنے اسلام پہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہم کہتے ہیں فوج کا کام ہے کہ وہ لڑے گی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ لڑے قرآن کو بلا دیا ہم نے یہ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں انگریز کی فائلیں اٹھا کے دیکھو ان کی انٹیلیجنس ادارے پچاس سال بعد اپنی فائلیں مطالعے کے لیے کھول کے رکھ دیتے ہیں جب تاریخ ریشمی رومال کی فائل کھول کے رکھی میں برطانیہ میں تھا ایک عالم نے اس کی کاپیاں لا کے دی وہی مثل لکھی ہوئی تھی جو آج ہمارے درخوا میں لکھی جاتی ہے جو ہمارے مسلمان بھائی لکھتے ہیں مولوی حسین احمد مدنی خطرناک مولوی ہے قرآن کا درس دے کے جہاد پر بھڑکاتا ہے لیفٹینٹ جنرل کے عہدے پہ تاریخ میں فائد ہے احمد علی لاہوری خطرناک مولوی ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد کی دعوت دیتا ہے کل یہی بات انگریز لکھتا تھا یہی بات آج مسلمان لکھتا ہے مرزا قادیانی منون کو ہم نے کافر تو قرار دے دیا کہ وہ جہاد کا منکر تھا بےمان تھا دلیل تھا گدار تھا مگر ہم نے خود ان جہاد میں کوئی کسر چھوڑی ہوئی ہے مسلمان کو ہاتھ میں تلوار اٹھانا نہیں آتی مسلمان کو ڈنڈا چلانا نہیں آتا مسلمان کو ہاتھ میں چھری پکڑ کے صحیح طرح خربوزہ نہیں آتا بغداد میں دس مسلمان زمین پہ لیٹے ہوئے تھے ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے ایک فوجی ان دے رہا تھا ہائے یہ اس نبی کے ہے جس نبی کے تین سو تیرہ جہبازوں نے بدر کا میدان سر کر لیا تھا جہاں ایک ایک آدمی ایک ایک ہزار پر بھاری ہوتا تھا یہاں دس مسلمان لیٹے ہوئے ہیں ایک کافر کھڑا ہے کیا اتنی تربیت بھی نہیں تھی کہ اچھل کے اسی کی بندوق چھین کے اسی کو واضح جہنم کر کے شہادت کا تاج پہن کے آسمانوں پہ اڑ جاتے فضاؤں میں اڑ جاتے رب کی جنتوں کی میزبانی کھاتے اس قلت کی زندگی پہ چھوٹ کے عزت کی موت حاصل کرتے مگر کون جہاد کی تربیت حاصل کرے کسی کو روٹی کمانے سے فرصت ہو کسی کو عشق بازی سے فرصت ہو کسی کو بے حیائی سے فرصت ہو کسی کو دنیا میں عزت پانے سے فرصت ہو تو جہاد میں جائے کیا یہ ہماری غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ دس مسلمان لیٹے ہو اور ایک کافر انہیں لٹا کے کھڑا ہو کیا کل ہماری گلی میں بھی ایسا ہوگا اللہ کے لیے میری بہنوں کو جا کے خنجر چلانا سکھا دو ان بچیوں کی گے تو آسمان بھی روئے گا زمین بھی روئے گی اور یہ بچیاں تم پہ لانت گی کہ ہم کس کی بیٹیاں تھی ہم کس بھائی کی بہنیں تھی ہم کس بیٹے کی ماں تھی ان کے ہاتھ میں پستول چلانا سکھاؤ بنس والا اسلحہ دنیا میں کوئی ممنوع نہیں ہے جو عورتیں چھٹکلی سے ڈرتی ہوں جو بلی سے ڈرتی ہوں جو سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھتی ہوں ان بچاروں کی فتح خطرے میں خدا کے لیے گھروں میں جہاد کے دیپ جلاؤ اپنی تربیت بھی مکمل کرو ورنہ ہماری گلیوں میں اگر یہ منظر دیکھا گیا تو بہت ہی برتناک منظر ہو بس کرو نارے کچھ کام کچھ کام کی طرف آؤ مسلمانوں کے پاس جہاد کی تربیت نہیں ہے ہمارا دل روتا ہے یہ بات سوچ بعض مسلمان ہیں ان سے پوچھو کہ تم زندگی میں ایک منٹ بھی تیار ہو لڑنے کے لیے کہتے نہیں ہیں مسلمان کیا تھا مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کے نہیں نکلتا جو قرآن کی آیتیں سن کے نہیں نکلتا بابری مسجد گئی بوسنیا میں مظالم ہوئے کتنے بوسنیا کی تصویر لا کے دکھائی ٹرک کے اوپر سے مسلمان بھیڑ کو پھینکتا ہے ایک آدمی پکڑ کے اس کو سینے سے لگاتا ہے دوسرے کی طرف پھینکتا ہے وہ ذلت و بے بسی کے ساتھ کبھی آسمان دیکھتی ہے کبھی زمین دیکھتی ہے ایک بکا صرف ایک بہن گرفتار ہوئی تھی تو اسی ہزار ابلک گھوڑے موتسم کی طرف سے چل پڑے تھے اس بہن نے صرف اتنا پیغام بھیجا تھا کہ امیر المومنین سے جا کے کہہ دینا کہ تمہاری ایک بہن پیٹ میں ہے اللہ کے ہاں جواب تلاش کر لینا اسی ہزار گھوڑے حرکت میں آ گئے تھے آج ہزاروں بہنیں عیسائیوں کے بچے جنم دے رہی ہے ان کے پیٹ سے کافروں کو پیدا کیا جا رہا ہے مگر کون ہلے کون دکانداری چھوڑے کون اپنا گھر چھوڑے ہمارے گھر مدینہ سے زیادہ مقدس ہو گئے اللہ کے نبی کے مدینے میں کیا کچھ نہیں تھا تعلیم تھی تربیت تھی سرخ تھا سزکیہ تھا نظام تھا حکومت تھی پر بار بار مدینہ چھوڑ کے کیوں جاتے تھے مسجد نبی چھوڑ کے کیوں جاتے تھے بنی قریدا اور بنی سنکیا کے محلے میں ایک مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ اترا تھا ایک صحابی نے پڑھ کے اس یہودی کو قتل کیا تھا آقا مدنی پورا لشکر لے کے وہاں روانہ ہو گئے تھے کیا یہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کا بندوبست کر سکے ہزاروں مسلمان جھاس کی طرح زندگی گزارتے ہیں دل جھڑکتے ہیں کوئی ہارٹ اٹیک میں مرتا ہے مسلمان سے تیرا ہارٹ اٹیک کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ تم زور کی آواز سن کے اپنے دل کو پکڑ کے بیٹھ جائے تیرے سامنے تو بجلیاں کڑکتی تھی تو ان کے سامنے جٹ جایا کرتا تھا مگر آج گاڑی شریف سے زور سے گزر جائے تو موت کے منہ سے گر کے چلا جاتا ہے اس بزدلی نے تجھے کیا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا مرد کے لیے بدترین خطرت اس کی بزدلی اور بخل ہے آج مسلمان بکیل ہے سجوریاں بھرتا ہے آج مسلمان بزدل ہے لڑنے کے لیے نہیں نکلتا پھر سیکھتے ہیں کہ افغانستان کے کیا ہوا عراق کا لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو جہاد کی بات کر سکے ہمیں جب جیل خانوں میں دھکیلا جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے دینے کاٹنا بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں آخرت کے جیل خانوں سے بچائے ہماری داڑیاں پکڑ کے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں گئے تمہارے وہ جلسوں کے نعرے لگانے والے کہاں گئے وہ تمہاری قوم سبھی لنا سبھی لنا میں سارے گجرا والا والوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی تلوار لے کے عہد میں لڑنے گئے تھے کہ نہیں گئے مجھے سچ بتاؤ بالکل سچ بتاؤ زور سے بتاؤ کیسے کہ نہیں کیسے آپ بھی کہو کبھی ہزاروں سابیلیں ہیں یہ اکبر یہ اصغر یہ فلاں کا یہ فلاں کا سب کو پتا ہے نبی کے سب کو پتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں جب آواز لگتی تھی تو معذور صحابہ بھی نکل آتے تھے کسی کے دماغ میں جہاد سے کوئی اور مصوم نہیں آتا تھا آج امت محمدیہ کے ہونے کا دعویٰ کر کے بزدلوں کے ریلے ہی ریلے ہیں ریلے ہی ریلے ہیں حکمرانوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں اس عوام کو ہم کہاں لڑائے جس کو دو وقت کی روٹی نہ ملے تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ کہاں جا کے لڑیں گے اگر آج ہمارے اندر ہمت آ جائے بہادری آ جائے مسلمانوں کو بھی قبرستان جا کے دیکھا کرو میں اکثر قبرستان جاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے مرا کہتے ہیں بیماری سے یہ ہارٹ اٹیک سے یہ فالد سے یہ شوگر سے یہ حادثے سے شہیدوں کی خبریں نظر نہیں آتی اگر جہاد میں موت ہوتی ہم مر چکے ہوتے گولیاں ہمارے کانوں کے پاس سے گزر گئی ہمارے سینوں کو چھیتی ہوئی نکل گئی زندگی لکھی تھی نہیں مرے لیکن جن کی زندگی میں موت جن کے لیے موت لکھی ہوتی ہے وہ جہاد کے بغیر بھی مر جاتے ہیں تمہیں پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ میں آیتیں نازل کی ساڑھے بارہ سو آیتیں حاصل کی ان ساڑھے بارہ سو آیتوں میں چار سو چوراسی آیات و جہاد تھی اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو لڑنے بھیجا تمہیں جمبش نہیں ہوئی اللہ نے فرشتے بھیجے تمہیں جمبش نہیں ہوئی اللہ نے قرآن میں موسا کا جہاد بیان کیا تم جہاد کے خلاف باتیں کرتے رہے اللہ نے قرآن میں حضرت داود کا جہاد بیان کیا تم جہاد کے خلاف مثالیں کرتے رہے اللہ نے قرآن میں حضرت محمد عربی کا جہاد بیان کیا تم جہاد کے خلاف آوازیں کرتے رہے اللہ نے قرآن میں صحابہ کا جہاد بیان کیا تم آوازیں رکھتے رہے قرآن کھول کے دیکھو رب کی کتاب سے فیصلہ کرو سورہ فاتحہ سے لے کے بن تک کہیں تمہیں سورہ بقرہ میں جہاد آل عمران میں جہاد نسا میں جہاد سورہ ممکنہ میں جہاد سورہ حج میں جہاد سورہ نور میں جہاد سورہ انفال میں جہاد سورہ برات میں جہاد سورہ فتح میں جہاد سورہ نثر میں جہاد ان تمام صورتوں میں تمہیں جہاد کی آیتیں چمکتی ہوئی نظر آئے گی جگمگاتی ہوئی نظر آئے گی رب کہے گا کہ نکلو اللہ تمہیں قرآن میں جہاد کے نکلنے کا حکم دیتا ہے جہاد کی فرضیت بیان کرتا ہے جہاد کے آداب بیان کرتا ہے جہاد مجاہد کے اصل کو بیان کرتا ہے مجاہد کے چلنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے تھکنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی بھوک کو بیان کرتا ہے مجاہد کی پیاس کو بیان کرتا ہے مجاہد کے مرنے کو بیان کرتا ہے مجاہد کے جینے کو بیان کرتا ہے مجاہد کی سواری کو بیان کرتا ہے مجاہد کی نماز کو بیان کرتا ہے مجاہد کے ذکر کو بیان کرتا ہے مجاہد کی ایک ایک حرکت کو بیان کرتا ہے مجاہد کی ٹریننگ کو بیان کرتا ہے اس کی تربیت کو بیان کرتا ہے اس کی شہادت کو بیان کرتا ہے اس کی نعمتوں کو بیان کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی محبت کو بیان کرتا ہے ہے اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے اٹھو اٹھو نکلو نکلو لڑو لڑو ہم کہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے نبی لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے والا والو یاد رکھ لینا قرآن میں چار سو چوراسی آئے تھے سارے کہتا ہوں کتاب کے بارے میں ہے لڑنے کے بارے میں ہے ان آیتوں سے انکار کرے گا ان کا مزاق اڑائے گا علماء سے پوچھ لو کافر ہو کے مرے گا آج لاکھوں مسلمان جہاد سے انکار کرتے ہیں اور کفر کی موت میں کوئی ہے سمجھانے والا ان کو دو جملے مجاہد جی آپس میں لڑ رہے ہیں اس لیے ہم جہاد میں لڑتے رہے مرتے رہے آپ کو ان پر بھی جہاد فرض ہے آپ پر بھی فرض ہے آپ کریں جہاد ایک نسخہ سمجھ آ گیا مجھے ایک صاحب نے کہا مولانا جہاد کو پاکستان سے مٹانا ایسے منٹوں کا کام ہے میں جیل میں تھا میں نے کہا کیسے کہا آپ کی تقریروں پہ بہت لوگ آتے ہیں برطانیہ میں تقریر ہے انگلینڈ میں ایک ایک عالم کینیڈا گئے کہا میں پچیس شہروں میں گیا ہر شہر میں آپ کی کسٹ چل رہی تھی ہندوستان میں حیدرآباد کے علاقے میں ایک مسلمان کو پکڑ لیا میری تقریر سنتے ہوئے اس کو کورٹ میں لے گئے پرچہ کاٹ دیا جج کو کہا کہ اس کو سزا دیں ایک دہشت گرد مولوی کی تقریر سن رہا تو وکیل نے کھڑے کر کہا کہ جج صاحب اس کی تقریر سننا جرم ہے جج نے کہا ہاں جرم ہے وہ ہمارے ملک کا دشمن ہے اسلام مسلمانوں کو پھڑکاتا ہے اس نے کہا پھر ایسا کریں کہ جو ہندوستان کے آندھرا پردیش صوبے میں شہر حیدرآباد ہے اس کے گرد ایک چار دیواری کھینچ کے اور اس پہ گیٹ لگا کے لکھتے ہیں سینٹرل جیل حیدرآباد کیونکہ ہر گھر میں ایک کیسٹ موجود ہے سارے مسلمان سن رہے ہیں تو مجھے اس نے کہا کہ مولانا آپ کو ہم بدنام کر دیں گے ملک میں مسلمان کہیں گے کہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھ کے چیخنا دھاڑنا یہ تو چور ہے گاڑیوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں بس مسلمان جہاد چھوڑ دیں اگر اس کی بجائے آپ خود قرآن پڑھیں مجھے کوئی بدنام کریں میں اچھا ہوں یا برا ہوں قرآن میں تو جہاد موجود ہے نبی تو نکلے ہیں نا میرے اچھا برا ہونے سے کوئی فرق پڑے گا ہمارے مجاہدوں میں سو خامیاں سو لڑائیاں ہوں کیا اس بات سے آپ کا جہاز ثابت ہو جائے گا مسجدوں میں نماز ہی بہت لڑتے ہیں آپس میں روزانہ تو تو میں میں ہوتی ہے کیا نماز ساقت ہو جاتی ہے ہمارے ذمے سے حج کے موقع پہ حاجی کنکر مار کے آتے ہیں واپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کیا حج ساقت ہو جاتا ہے جب چار آدمیوں کے ذمے دیہات کا کام لگایا ہے جیلیں بھی وہ کاٹے تقریریں بھی وہ کریں شہدا کی کفالت بھی وہ کریں زخمیوں کی دیکھ بھال بھی وہ کریں پھر وہ بیچارے آپس میں نفس و شیطان کی سازش سے جب لڑیں گے پھر سارے ان پر تماشے بنائیں گے کیا آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ شہیدوں کی کفالت کریں جن ان پکے گھروں کے مجاہد تو بہت چھوڑے نکلے ہیں جتنے مجاہد گئے ہیں خدا نے کچے گھروں سے نکالے ہیں جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں میں سینکڑوں شہدا کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں چولہا نہیں چلتا اور آپ کے دسترخوان پہ بچی ہوئی روٹیاں کتے کھاتے ہیں اس گجرا والا کے دسترخوان سے بچا ہوا گوشت اگر پاکستان میں بانٹا جائے شہیدوں کے گھروں کی کفالت ہو سکتی ہے مگر آپ کو کیا درد کہ میں کوئی کوئی شہید شہید شہید کی ذکر ہے ہے ہے ہے اس کا مقام بھی میرے کہ میری آمدن زیادہ میں ایک کفالت کر لوں یہ کام بھی مجاہدین کے ذمے ہے آج میں ساڑھے پانچ سو شہیدوں کے گھروں میں یہ خدام الاسلام تنظیم خرچہ پہنچاتی ہے کل خدام الاسلام پہ پابندی لگے گی کل اس کے لیڈروں کو پکڑا جائے گا کیا ساڑھے پانچ سو شہیدوں کے گھروں کا چولہا جائے گا آپ نے تو فکر نہیں کرنی آپ نے تو اپنے خاندانوں میں شادیوں میں دس دس جتنے لوگوں کو کھلانی ہے مجاہد معذور زخمی ٹانگیں کٹوا کے آگے اپنی یہ یہودیوں کے لوگ ہوتے یہودی انہیں ہیرو بنا کے ان کو سونے کی ٹانگیں لگوا کے دیتے کہ انہوں نے ہماری قوم کے لیے لڑائی کی تھی مگر ہمارا مجاہد بھیک مانگنے پہ مجبور ہے گلیوں سڑکوں میں بےچارا پھرتا ہے اس کو روٹی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تالا دینے والے ہزاروں ہیں کہ اور جاؤ جہاد میں اور تم بھیک مانگو اب کہاں مر گئی تمہاری تنظیم مجاہدین کی گاڑیاں گننے والوں اگر آپ کو ہماری گاڑیوں پہ اعتراض ہے ہم ان گاڑیوں کو چھوڑ کے گدھوں پہ سواری کریں گے لیکن وعدہ کرو کہ جہاد پہ آؤ گے اگر آپ کو ہمارے گھروں پہ اعتراض ہے اور آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ کے مجاہد بھائی گھروں میں سوئے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو خیموں میں لائیں گے فٹ پاتھوں پہ سوئیں گے کیا پھر آپ جہاد پہ آ جاؤ گے رب کعبہ کی قدم اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ قوم میرے گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے جہاد پہ آئے گی میں رب سے دعا کروں گا کہ میرے جسم کے ٹکڑے بکھیر دے تاکہ یہ قوم جہاد میں آ جائے کوئی گاڑی کے لیے جہاد نہیں کر رہا کوئی کوٹھی کے لیے جہاد نہیں کر رہا یہ رب کا حکم ہے اسی میں ہماری قوم کی زندگی ہے اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ اسلام نہ مسلمان کی عزت محفوظ ہوگی مسلمانوں کن باتوں میں پڑھ کے تم نے جہاد کو چھوڑ رکھا جس سے جہاد کی بات کرو وہ آگے سے کوئی چیز سنا دیتا ہے ایسی ایسی فضول باتیں کفری باتیں جہاد کے خلاف جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا میں نے کہا خدا کے لیے زبان بند کر تو تلوار کو اخلاق کے خلاف سمجھتا ہے اور میں سیرت کی کتابوں میں نبی کے ہاتھ میں تلوار دیکھ رہا ہوں کیا میرا نبی بد اخلاق تھا سوچتے نہیں ہو اماں سے پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن تھے قرآن چار سو چوراسی آئے تو میں تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے کیا قرآن بد اخلاقی کی تعلیم دیتا ہے کیا اخلاق صرف مسکرانے اور دانت نکالنے کا کام ہے مسلمان یہودیوں کا بچہ بھی اپنے اپنے اپنے تھیلے میں پکا سکتا ہے مگر تیری کمر سے بندے ہوئے تھیلے میں کیا کیا ہوتا ہے میں بیان کروں تو میرا دل جلتا ہے میری بہنوں جاسوسی ڈائجسٹ پڑھ کے دلیل دلیل خوابوں میں سونے والی بہنوں تمہارا یہ مقام نہیں تھا نوجوانوں تمہارا یہ مقام نہیں تھا کہ تم ڈانسر بن کے کے پاپ میوزک سن مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے تمہارے بازو اسلام کے لیے تھے تمہارے جسم اسلام کے لیے تھے لیکن جہاد کیا ٹوٹا کہ ساری آفتیں قوم پر آ گئی اور ہر گنا ہمارے اندر آ گئی آج وہ گنا جو گدے بھی نہیں کرتے ہم مسلمان کر جاتے وہ بد فطری فیل جو جانور بھی آپس میں نہیں کرتے وہ ہماری قوم میں عام ہوتا جا رہا ہماری قوم کہاں جا رہی ہے کتنی مار کھا رہی ہے اپنا دین کتنا بیچ رہی ہے مسلمانوں واپس آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف واپس آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف واپس آ جاؤ مسجد کی طرف واپس آ جاؤ میرے نبی کے قدموں کی طرف واپس آ جاؤ مدینہ کی مٹی کی طرف واپس آ جاؤ میری تمہاری نجات واشنگٹن نیو یارک میں نہیں ہے وہ تو میرے اور تمہارے قتل کی باتیں ہیں میری اور تمہاری بربادی کی باتیں ہیں او مدینہ کی طرف لوٹاؤ میری بہنوں اما عائشہ کی طرف لوٹاؤ اما فاطمہ کی طرف لوٹاؤ تھوک تو اس میک اپ پر اس پرستی پر آج جہاد جاری ہے مجاہد لاوارث ہے ہر شخص ان کے معاملے میں مداخلت فرض سمجھتا ہے ان کو گالیاں دینا آؤ گجرا والا والو ایک ایک شہید کی کفالت لے لو خود کرتے رہنا ہمارے ہاتھوں میں نہ دینا ایک ایک زخمی کا علاج کرا دو مجاہدوں کی خبر گیری کرو مرنا اللہ کا کسی بیماری کی شکل میں آئے گا یا امریکہ کی شکل میں آئے گا یا انڈیا کی شکل میں آئے گا اور ہمیں سر بھی نہیں اٹھانے دیتے فرمایا جو مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا کسی مجاہد کو سامان جنگ بھی نہ دیا کسی مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال بھی نہ کی مرنے سے پہلے اللہ اسے کسی سخت مصیبت میں مبتلا کرے گا آپ نے یہ تینوں کام کیے کتنے مسلمان ہیں جو گئے ہیں جہاد پر میرا دل چلتا ہے ہمیں کوئی مناظر بازی کا شوق نہیں کہ ہم جہاد ہی کی بات کرتے ہوں باقی دین کی یہ جہاد کے خلاف کیوں مسجدوں میں باتیں شروع ہوتے ہیں کے نام سنتے ہی چہروں کے رنگ اڑنے لگتے ہیں ہمارے سارے اور دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں ہم تو ہے ایپ کے پتلے سر سے پاؤں تک تم اچھے بجائے سامنے آؤ ہم تمہاری کمان میں جہاد کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی قیادت اور عمارت کے لیے مجاہدین کو نہ پہلے فروخت کیا ہے اور نہ دیہات کو کبھی فروخت کریں گے انشاءاللہ مسلمانوں واپس آ جاؤ بہت دور نکل گئے بہت دور نکل گئے بزدلی کی طرف عیاشی کی طرف کیا ملتا دل کھڑک رہا ہے اس کا خط نہیں آیا ابھی تک تمہارے لیے بہتر ہو رہے خیموں میں بند بیٹھی ہوئی دعائیں کرتی ہے اور تم یہاں کی لڑکیوں پہ مرتے ہو جو تمہارے نصیب پہ لکھی وہ مل جائے گی تمہیں حور مقصورات دل جنتوں کو تو رسوا نہ کرو ان حوروں کے دلوں کو تو نہ دکھاؤ کن چیزوں میں پڑ گئے مسلمان نوجوان کن چیزوں میں پڑ گئے ہمیں کہیں شکست نہیں ہو سکتی اگر واپس آ جاؤ مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ شاء مجاہدین فتح حاصل کر رہے ہیں ہر طرف آپ کو مایوس کرنے کے لیے ساری خبریں آتی ہیں اخباروں میں ختم جی ختم جی کون لڑے گا سب لڑ رہے اللہ کے نیک میں صحیح خبروں تک پہنچو کل ہم نہ رہے آپ کے بیچ میں ہم تو ویسے ہی کھٹکتے ہیں لوگوں کو لیکن دیہات کی مخالفت کا ظلم مت کرنا مارے جاؤ گے جہاد کا منکر بلا شبہ کافر ہے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے کلمے کا منکر کافر ہے کفر مت کرنا اپنی زندگی میں کرنا اور جہاد کا ایک ہی اصلی معنی ہے کی سبیر اللہ اللہ کے رستے میں لڑنا باقی اس کے لغوی معنی ہے جس طرح نماز سلاد کا ایک ہی اصلی معنی ہے پانچ وقت کی نماز یہ اصلی معنی ہے باقی درو شریف کو بھی سلاد کہتے ہیں عربی میں اب کوئی آدمی درو شریف پڑھتا رہے اور کہے کہ میں نمازی ہوں میں نمازی ہوں کوئی نہیں مانے گا تو جہاد کے لغوی معنی بیسیوں کیوں کرتے رہے جہاد کا پرانی مفہوم حل نہیں ہوگا زیادہ میری پہلی گزارش جہاد کو مانو سارے مانو گے انشاءاللہ جہاد کے معنی ہیں اللہ کے رستے میں لڑنا جہاد کے معنی کیا ہے اور یہ فرض ہے نماز کی طرح یہ مانو گے انشاءاللہ پانچ آدمیوں کو یہ عقیدہ یاد کراؤ گے کہ جہاد یعنی اللہ کے رستے میں لڑنا نماز روزے کی طرح مسلمانوں پر فرض ہے اس کا ماننا یہ پانچ مسلمانوں کو یاد کراؤ گے یا عقیدہ انشاءاللہ شاء تاکہ بیچارہ اخباروں کی خبریں پڑھ کے جہاد کو گالیاں دے کے کفر کی موت تو نہ مرے سے اور تربیت بھی کرو گے جہاد کی انشاءاللہ ہاں کرو یہ سارے یہ یہ پورا گجرا والا محل کلب بنے ہمارے یہاں تو نجومی بھی بہت زیادہ ہے رستے میں آؤ تو قسمت قسمت فلانا بابا اور بوٹا مسیح اور فلانا مسیح اور فلانا آؤ اس قرآن کو کھولو میں تمہیں تمہاری قسمت بتاتا ہوں انشاءاللہ تم میں سے ہر شخص کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کن کے پاس ہے کن کے پاس ہے جو بیچارے خود سارا دن بیٹھے گے کوئی گاہک آئے تو اس کا ہاتھ دے کے اس کو لوٹے جب ہاتھوں کی لکیریں خود بدل جاتی ہیں تو پھر کہاں انسان اپنی قسمت کو ڈھونڈے گا اتنے نیچے نہ گرو اکھاڑے بنے ہیں ان اکھاڑوں میں جا کے تربیت حاصل کرو ہیلتھ کلبوں میں جاؤ وہاں تربیت حاصل کرو اور ہر گناہ کو اپنے اوپر حرام کر لو سور کی گوشت کی طرح حرام ہر گناہ کسی گناہ کے قریب نہیں جانا تو سب تیاری کریں گے انشاءاللہ اس طرح کی جہاد کی مخالفت تو نہیں کریں گے انشاءاللہ جہاد اور مجاہدین کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہاں شہرہ والا گیٹ میں بھی آپ نے کہا تھا پچہتر ہزار آدمی تھے اس دن کرے سب ساتھ دیں گے بعد میں کوئی نہیں آیا تھا پیچھے تو دیں گے ساتھ انشاءاللہ شاء کا پکی بات ہے زور سے کہنا ڈر کیوں رہے تو پرچہ تو نہیں کٹ رہا آپ پہ جہاد سب پہ فرض ہے حکمرانوں پہ عوام پہ پولیس پہ فوج پہ سب پہ فرض ہے کیونکہ یہ قرآن ان کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے تو سب مسلمان اس چیز کی نیت میں آخر میں پھر اس مجلس کے انعقاد پر آپ سب کو مبارکباد دوں گا جو خصوصاً جن حضرات نے اس کا انعقاد کیا ہے فاخر دعوان الحمد رب العالمین